کو میرے لشکروں کو میرے مخلوقات کو تم نہیں جانتے سوائے اللہ کے ہاں، ان تمام سے منتخب کر کے اللہ نے ہمیں انسان بنایا وَلَقَدْ كَرُنَّا بَنِي آدم بنی آدم کو ہم نے تقریب دی عزت دی ہاں، اور قابل احترام بنایا پوری دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہماری خدمت کے لیے بنایا اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنائے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو آخرت کے لیے بنایا تو یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور حدیث پاک میں فرمایا لا تقوم الساعه قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روح زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے کوئی نہیں تو قیامت آئے گی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز ہمیں دیا ہے کسی بھی مخلوق کو اتنا اونچا شرف اللہ نے نہیں دیا جتنا ہمیں دیا اور اللہ نے ایمان دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں پیدا فرمایا جو ایمان والے نہیں ہوں گے اللہ کے نبی کی امتی کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کرم فرمایا کہ ایمان بھی دیا پچھلے بہت بہت سے نبیوں کے ماننے والے تھے ایمان والے تھے پھر اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا کیا کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولا و من الناس اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے فرشتوں کو اور لوگوں میں سے نبیوں کو ہاں، اپنے دین کے کام کے لیے دین کی فکروں کے لیے اعمال پہ نہیں ایمان پہ نہیں تو اللہ نے ہمیں گویا قبول کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق ہمیں بنا دیتا کوئی نہ روکتا ہاں حضرت یہ فرما دیتے اللہ چاہتا تو ہم کو بلی بنا دیتا کتا بنا دیتا تو کون پوچھنے والا ہے کوئی نہیں کون روکنے والا تھا کوئی نہیں اس کی کرم فرمائی ہوئی کہ انسان بنائے اور بہترین ڈھانچے میں اللہ نے ہمیں بنایا اور نبیوں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر بھی ادا کیا ہمیں اللہ نے ایمان دیا اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے اللہ نے ہمیں دعوت میں لگایا ایمان کے بول بولنے میں لگایا اپنی وحدانیت اور کبریائی کے بول بولنے میں لگایا اس پر ہمیں ایک یعنی خوشی ہونی چاہیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس کی تفصیل میں مسلمان مفسر فرماتے ہیں کہ اپنے اسلامی شان پر اللہ نے صفات جو دی ایمان کی اس پر اور اللہ نے کام میں لگایا اس پر ہمیں گویا کہ خوشی ہونی چاہیے ورنہ یہ زبان کا کام ہے بولتے ہی رہنا اللہ نے اپنی کبریائی اور برائی کے بولنے کے لیے اپنی زبان استعمال فرمائی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زبان پکڑتے اور روتے فرماتے تیری وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے اور تیری ہی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے ہاں۔ جنت میں وہ جائے گا جو اس کے ذریعے سے اچھائی بولے ذکر کرے کلمے کی دعوت دے اللہ کی بڑائی کو بولے آج ہم مادیت میں رہ کر مخلوقات سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ انسان اور ایمان والا مخلوق سے نہیں ڈرتا وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے ہاں۔ ایک کا خوف دل میں ہوگا مخلوق سے اور ایک کا خوف نکل جائے گا چونٹی سے بھی آدمی ڈرتا ہے ہاں نماز جیسے عظیم حکم میں ہے اور مچھر آ گیا تو اس کو اس سے ڈرتا ہے نماز کیونکہ اندر سے خوشو نکل گیا اللہ کا خوف نکل گیا ہاں اس لیے چھوٹی چھوٹی مخلوق سے ڈرتا ہے صحابہ کرام کے اندر اللہ کی عظمت تھی اللہ کی پکڑ کی عظمت تھی اللہ کے وعدوں کی عظمت تھی اور اللہ کی نصرت کا یقین تھا ہاں فرماتے ہیں ابن کثیر صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک ذرہ اور پہاڑ دونوں برابر ہیں اور کچرا اور سمندر دونوں برابر ہیں مٹی اور سونا دونوں برابر ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں کوئی تاثیر نہیں طاقت اور تاثیر ڈالنے والے ذات ایک اللہ کی ہے کام لے کر نکلے فکر بنائی پہاڑ آئے تو پہاڑ کو چیر دیا جنگل آئے تو جنگلوں سے اپنا راستہ نکال دیا سمندر آئے تو سمندروں سے راستے نکال اور یہ کوئی منفرد واقعات نہیں ہے کتابوں میں آتے کیونکہ تعلق اللہ سے جڑ گیا تھا ایک وزیر کا تعلق بادشاہ سے جڑ جاتا ہے تو بے خوف ہو جاتا ہے ایک بیٹے کا تعلق باپ سے جڑ جاتا ہے تو بے خوف ہو جاتا ہے کہ چلو ہماری موجود ہے ایمان ہاں، ایمان والا پر محنت کرتے کرتے جب اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو بھی بے خوف ہو جاتا ہے ڈرتا نہیں کسی سے من کان کان اللہ حدیث نہیں ہے مشاہد کا قول ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے شیخ سعدی نے واقعہ لکھا جنگل میں جا رہے تھے کل سیر و فی الارض ہاں تو دیکھا دور سے شیر آ رہا انسان کی فطرت ہے ایسی چیزیں دیکھ کر دل کے اندر لرزہ آ جاتا ہے خوف آ جاتا ہے تو سہم گئے جیسے جیسے شیر قریب آیا تو دیکھا وہ اس پر انسان سوار ہے اور قریب آیا تو دیکھا کہ انسان کے ہاتھ میں شیر کو مارنے کے لیے جو چاقو تھا وہ سانپ ہے ہاں، ہم تو شیر سانپ کا نام سن لیں تو کب کبھی آ جائے ایک پر سوار ہو گیا پھر قریب آئے تو پیچھے ہٹ رہے شیر سادی تو اللہ کا بندہ تھا کہہ رہے ہیں نام لے کے اے شادی من کان اللہ کان اللہ اللہ جو اللہ کا ہو گیا سارا اس کا ہو جاتا ہے ہاں یہ تھا ایک محنت کر کے اپنا یقین بنایا تھا کہ تو مخلوق ہے تو طالب و مطلوب کہ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں ہاں کلا عمل اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں کہ نفع و ضرر میں آپ کی ذات کی کوئی حقیقت نہیں ہاں، نفع و ضرر تو اللہ کی طرف سے آتا ہے آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں اللہ ہاں، الغیوب تو اللہ کی ذات ہے ایک محنت کرائی اور مغیبات پر اتنی محنت ہوئی اتنی محنت ہوئی کہ حقیقت میں اندر اتر گئی بالغیب کے متقی کون کون ہیں ہیں ہیں اللہ والے کہ کہ مغیبات پر ان کا ایمان بڑا مستحکم ہوتا ہے ابن مسعود فرماتے صحابہ کا علم علم میں راسخ تھے اور ایمان میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے راست دن میں محنتیں کرتے ان لگا فن نہار شبن طویلا اور راتیں دعاؤں میں نفلوں میں نمازوں میں رونے میں گزار دیں ہاں۔ کہ رات و دن دونوں کے شہ سوار تھے رونے سے دعاؤں سے اللہ کام بنا دیتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہاں۔ فتح مکہ میں حضرت ہندا نے دیکھا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ ظلم و ذاتی اور بربریت کی ہے اب انتقام لیں گے ہاں تو چھپکے سے دیکھنے گئی کیا کر رہے کیا کلام کر رہے ہیں تو صحابہ سفر کر کے آئے تھکے ہوئے ہیں حرم میں نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں کہاں وہیں سے میرا دل نرم ہو گیا یہ تو رو رہے امت کے لیے کہ رونا اللہ کو بڑا پسند ہے ایک اللہ والے کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تو کہتے امانت رکھنے کی جگہ نہیں مجھے قرض دو قرض لے لیتے لوگوں سے اور پھر اس کی سخاوت کر دیتے کہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے صحابہ کے پاس اتنا آتا صبح آیا تو دین بھر میں خرچ کر دیتے اور افطار کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا یہ حال تھا یہ مال رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ تو دعوت پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر سنت و شریعت کے اجاگر کرنے پر اس میں لگانے کے لیے اللہ نے دی ہاں۔ جب محنت چھوٹ گئی تو امت کا مال کہاں لگ رہا ہے ہاں۔ حضرت شیخ نے لکھا جب سنتوں کے زندہ کرنے پر دینی تقاضوں پر نہیں لگے گا تو یہ مال رسومات میں لگے گا ہاں مال والے سمجھتے مال سدا ہمارے پاس رہے گا زمین والے سمجھتے زمین سدا ہمارے پاس رہے گی نہ یہ تو گھومنے والی یہ تو چکی کی طرح گھومنے والی چیز ہے نہ یہ کسی کی ہوئی نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی لہو ملک السماوات والارض اے تو سب کچھ اللہ کا ہے اور وہی مالک ہے وہی خالق ہے اے تو وقتی طور پر اللہ آزمانے کے لیے لوگوں کو دیتا ہے ہاں ملک دینا جانتا ہے ملک لینا جانتا ہے نعمتیں دینا جانتا ہے نعمتیں چھیننا ہو جاتا ہے ہاں اس لیے کہا فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو نا قدری نہ کرو ہاں، جس حال میں اللہ نے رکھا الحمدللہ ہاں۔ ایک بزرگ بیمار تھے بیس سال تک چار پائے میں رہے ملنے گئے جیسے یہ عادت میں جاتے چلا نہیں جاتا پھرا نہیں جاتا ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے حضرت کیسے ہو آدھے گھنٹے تک اللہ کی تعریف کی ہاں زبان تو ہے الحمد للہ کی روایت ہے مریض کے پاس عیادت کرنے والے جاتے ہیں اور مریض سے پوچھتے ہیں کیسے ہو وہ کیسا ہے الحمد للہ اچھا ہوں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے خون کو نئے خون میں بدلو اس کے گوشت کو نئے گوشت میں بدلو مطلب اس اس کے سارے سے کہو نو عمل کرو بیماری میں تعریف کی بھی ہاں، اللہ کو بہت پسند ہے یہ تو سب اللہ کی طرف سے آتا ہے فرمائے نماز کیوں قائم کرنا تو کہا اللہ کی یاد کے لیے اقیم الصلاه لذکری نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے کہ ذکر کے ذریعے انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے اس کا دل اجاگر ہو جاتا ہے اس لیے حضرت علی فرماتے تھے جو ذاکر نہیں ہاں، وہ تو مردہ ہے جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں گشتوں میں ملاقاتوں میں کوئی ملے نہ ملے ایک فکر اور فکر کے ساتھ چلنے سے بھی اللہ انوارات کی بارش برساتا ہے ہاں۔ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام کرتے ہیں ایک تاخیر ہے کشش میں ہاں۔ نبیوں کو جب دعوت دینے بھیجتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت فرمائی ہاں۔ کہ ہمارے ذکر کا اہتمام کرنا ہاں۔ اور ذکر سے غافل مت ہو جانا ایک علاقے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اجتماعی کے لیے جماعت بھیجی جہاں جماعت جہاں اجتماع تھا اس کے قریب ایک جگہ آگ لگ گئی تو مجمع وہاں منتشر ہو گئے کسی طرح قابو کیا اجتماع پورا ہوا حضرت کے پاس گئے کارگزاری لی سنی یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود کو جماعتوں کو بھیجتے ہدایت بھی کرتے اور واپسی میں کارگزاری لے کر رہبری فرماتے یہ سنت والا عمل ہے یہ سننے کے بعد مولانا نے اخیر میں فرمایا جو کچھ ہوا کہ ذکر کی کمی سے ہوا ہے دعاؤں کی کمی کی وجہ سے ہوا الحمدللہ چھوٹے بڑے جہاں کے اجتماع ہوتے مستقل جماعت ذکر و دعا کے لیے بناتے ایک بڑی طاقت والی جماعت ہوتی ہے ہاں۔ ان کی روحانیت بڑی مضبوط ہوتی ہے ہاں۔ اللہ والوں کو ہم دیکھتے ہیں پیران سالے کے باوجود بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں کیا ہے روحانیت طاقت ہے ہاں۔ یہ ذکر سے یہ دعوت سے یہ فکر آخرت سے انفراد اجتماعی اعمال سے پیدا ہوتی ہاں۔ جیسے روحانیت میں بولی میں طاقت ہوتی ہے انٹیشن میں ہوتی ہے اسی طرح ان اعمال میں کہیں ہونا زیادہ طاقت اللہ نے چھپائی وہ نظر نہیں آتی مادیت جلدی محسوس ہو جاتی ہے اور انسان کی فطرت میں اللہ نے حفظ رکھی ہے اس لیے ان چیزوں کی طرف لپکتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رونے والے ذکر کرنے والے نماز والے تعلیم والے بڑے مؤثر ہوتے ہیں اور مومن اپنا اثر لوگوں پر چھوڑتا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا وہ مؤثر ہوتا ہے صحابہ کی تھی کہ پورے دنیا پر چھا گئے اعمال کے ذریعے خدمتوں کے ذریعے اخلاق کے ذریعے ملک شام کے علاقے میں گئے واپس جا رہے لوگ کہہ رہے آپ یہاں رہو ہاں یہ اثر ہوتا ہے اپنے اثرات اپنے پیچھے شور کر گئے یاد رہو یا کہ ناشاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو کہ تم خوب یاد رہو ہاں لوگ آج بھی ادب احترام سے یاد کرتے ہیں ہاں، کیونکہ اپنے پیچھے اثرات چھوڑ کر گئے امت میں ایک راستہ لے کر گئے والسابقون الاولون من المحاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان احسان کی تفصیل میں علماء نے لکھا اخلاص سنت کے مطابق جو بھی انصار اور مہاجرین کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ سے راضی ہو گیا ان پیروی کرنے والے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی اور خوش ہو جائے گا ہاں، یہ جماعت تھی جو بڑی محنتوں کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آئی غزوہ بدر کے موقع پر کیا حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے فرماتے یہاں تک آپ نے کہہ دیا یا اللہ اگر یہ جماعت آج کام آ گئی تو روح زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہاں بڑی دعاؤں سے دوست بزرگ اس امت کو اللہ کے نبی نے قائم کیا ہے بڑی قربانیوں سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حیات الصحابہ میں لکھتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے ہونے کی آواز نہ آئے قربانیاں نہیں ابھی آئی اور اعلان ہوا کہ ہم رب الاسد میں ابو سفیان ٹھہرے ہیں وہاں جانا صحابہ تھکے ہوئے ہیں زخموں میں چور چور ہیں خون بہ رہا ہے کسی کے بھائی کسی کا بیٹا کسی کے والد محترم نے جامع شہادت روش کیا ایسے حال میں سفر کیا کہ چلتے رہے اور چلاتے رہے امت کو ایک سبق دے کر گئے والذین جاہدوں فینا لنہدینہم سکلنا کہ ہدایت کا تعلق ہدایت سے ہدایت کا تعلق مجاہدے سے ہے ہدایت کا تعلق اللہ سے ہے ہدایت کا تعلق اطاعت رسول اور خداوندی سے ہے ہاں۔ ہدایت روشنی نور ہے ایمان ایک نور ہے اس نور اور روشنی کے اندر حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے جائز و ناجائز کے اندر پہچان پیدا کرتا ہے اور یہی نور پر محنت کرتے کرتے ایمان کو بچا کے گیا اللہ قرآن میں آگے جا کے فرماتے ہیں اسی نور کی روشنی میں وہ پل سرات کا راستہ بھی طے کرے گا ہاں، ایمان کوئی معمولی نہیں ہے ہاں، اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کی حفاظت کریں گے قدر کریں گے آبیاری کریں گے اللہ اس میں اور ترقی دیں ہاں۔ گے اس کے تقاضوں پر جان و مال سے لگانا اور اس کے جو احکام ہیں اس پر چلنا یہ ایمان کی شکر گزاری یہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہم اپنے گھر میں ہر ایک کو نہیں بلاتے ہیں جس سے دل محبت اور تعلق ہوتا ہے اسی کو دعوت دیتے ہیں کروڑوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کو ایمان دیا دنیا کتنی آباد ہے انسانوں سے ہر ایک کو نہیں دیا اور ان میں سے اللہ نے ہمیں نواز کر اپنے ایمان کی بڑھانے کی اور اپنے ایمان کو بچانے کے فکروں والے محنت کے لیے قبول کی اور جان و مال کو دین و دعوت پر لگانے کی توفیق دی ورنہ دنیا میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لوگوں کی جان مال صحیح اور سلاخت وقت کہاں لگ رہا ہے یہ تو ایک امانت ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہم تو تشکیل شدہ ہیں یہ تو صفات کو پیدا کرنے کی ایک محنت ہے اللہ نے آسان کر دی پچھلے دور میں ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس لوگ بیس بیس سال رہتے تھے عثمان حارودی اپنے شیخ کے پاس بیس سال تک رہے کوئی دس سال کوئی سات سال تک رہتا بڑے مجاہدے کرائے جاتے کیونکہ نفس کسی کا جلدی مانتا نہیں ہے ہاں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا وما اوپر وہ نفس ہی کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُّوِ اللَّهَ مَا رَحِمَ رَبِّي کہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس برائی سے اور اس کی مکاری اور شرارت سے وہ بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے کرم فرما دے اس لیے ابھی ادان ہوئی علماء نے لکھا ادان ہو اور مسجد میں ہو اور حیال حیال اور تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو کہ ہم اپنے اختیار سے نہیں آئے مسجد میں اللہ ہمیں ہماری کیا طاقت تھی نیکی کرنے میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں اور منکر اور گناہ اور نافرمانی سے بچنے میں بھی اپنی کوئی طاقت نہیں ہاں، یہ تو اللہ ہی توفیق دیتے ہیں فکر والوں کا علم والوں کا اخلاق والوں کا بڑا وزن اور اثر ہوتا ہے تو اللہ والے کے پاس لوگ قرضہ رکھتے قرضہ اللہ والے لیتے اور صدقہ کر دیتے لوگوں میں فیاضی کرتے جب مومن کی صفت بتائے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا کی طرح چلتی اور رمضان میں آپ کی سخاوتیں مجاہدے بن جاتے آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی سخاوت پر لوگ جلدی جمع ہوتے ہیں دسترخوان پر لوگ جلدی جمع ہوتے ہیں آپ نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا تو مورخ لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کھانے کی دعوت کی پھر اپنی بات پیش کی ہاں یہ طریقہ ہے پہلے قائل کرو آدمی کو مائل کرو پھر اپنی بات رکھو ہاں، یہ حکمت ہے ادو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ ہاں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں دعوت دینے میں ہاں، بصیرت ہونی چاہیے حکمت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے خوشخبری تو سمجھ میں آتی ہے علماء فرماتے ہیں آپ کے ڈرانے میں بھی پیار تھا جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے بار بار قصور کرنے پر ڈراتا ہے تو یہ ڈرانا کس کا ہے شفقت کا دشمنی کا نہیں ہے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈرا دے وہ بھی شفقت بھرے لے جائے تو بزرگ نے آخری وقت ہے ان کا کا سب جن جن لوگوں قرضہ تھا سب آ گئے تو کہاں بھائی سب لائن میں میں کھڑے ہو جاؤ ہاں، سب کو لائن کر دیا تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی محلے سے بچہ چیخ رہا ہے ہلوا لو ہلوا لو خادم سے کہاں بھائی بلاؤ اور ان سب کو حلوا کھلاؤ خریدا اور سب کو حلوہ کھلائے بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے ہاں کھا لیا کہہ رہا ہے حضرت کیسے لاؤ کہا بیٹے تو بھی لین میں کھڑا ہو جائے بھی سب لینے والے ہاں وہ بھی کھڑا ہوا پھر آئے پاؤں پکڑ رہا ہے ہاتھ پکڑ رہا ہے بچہ تو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے ہاں بچپن کی صفتیں پچپن تک چلتی ہیں ہاں، یہ تربیت کا زمانہ ہوتا ہے ماذا علم ہو ماذا ادب ہو ہم نے تمہیں اولاد دی تو یہ اللہ پوچھیں گے ہم سے قیامت کے دن ان کو کتنا عدب سکھایا کتنا ایمان سکھایا کتنا علم سکھایا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہاں۔ پرورش کرنا واجب ہے تربیت کرنا فرض ہے کو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ بھکمرے سے نہیں دنیا کے تنگستی سے نہیں یہ تو وقتی ہے ختم ہو جائے گا اگر ہم نے تربیت کا جوہر اور تربیت کا سبب ان کو نہیں دیا ایمان کی تعلیم نہیں دی بچپن سے اور گھروں میں تعلیم کی فضائیں نہ بنائی تو یہی اولاد کی آمد میں ہمارا ہاں، یہ گھروں کی تعلیم اسی لیے ہے کہ اس سے گھروں کی فضائیں بنتی ہیں ہاں مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے حکایات پر عربی میں کتاب لکھی اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیش کی مرکز میں حضرت نے دیکھا اور کہا حضرت اس میں کوئی بھی ایسا قصہ نہیں جو بچپن میں میری ماں نے مجھے نہ سنایا ہاں، ایسے نہیں بنتے ہیں اللہ والے علماء مبلغ ایسے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ تو بچپن سے کہیں کی تربیت اور ذہن سازی کرنی پڑتی ہے بچپن سے ان کا دعوتی ذہن بنائے تحقیقی ذہن بنائے ایک ایک چیز پر ان کی تربیت کرے ہمارے ماتحتی میں ہے کل لکم رائے و کل لکم مسئولن او کما قال علیہ السلام والسلام ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہمیں سوال کیا جائے گا قیامت میں ہم نے تمہیں اولاد دی ہے ان کی کیا تربیت کر کے آئے نہیں مانتے نہیں سنتے یہ تو کچھ عذرا ہے معمولی عذرا ہے ہاں اس لیے دوستوں تربیت فرماتے ہیں ہم اتنے بیانات ویسے پورا ہفتہ مشغول ہونے کے باوجود روزانہ ملاقاتوں کے باوجود روزانہ تعلیم سننے کے باوجود ہماری کیفیت ہے تو ہماری ماں بہنوں کی کیا حقیقت ہوگی ہاں۔ حضرت فرماتے تھے گھروں کی تعلیم بے انتہا ضروری ہے گھروں کے فضائیں اس سے بنے گی آدمی نے وقت لگایا لیکن گھر کا ماحول نہ بنا تو گھر گیا تو گر گیا ہاں اور گھر کا ماحول بنا ہوا ہے ہاں تو گھر والے ان کو کہیں گے آج آپ کا ہو گئی ہاں۔ بہت سے علاقوں میں ماحول ہوتا ہے تو عورتیں بچوں کے ذریعے جماعت کو دیکھ کر دعوت کا پیغام بھیجتے ہیں ہاں، ایک ماحول گھروں میں بنا ان کے کھلانے پر ان کے پلانے پر ان کی نصرتوں پر کیا انعام ملیں گے وہ سنا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ صحابہ کا جیسے مسجدوں میں ماحول اور فضا اور مذاکرے تھے ان کے گھروں کا تعلق بھی مسجد نبوی سے تھا سارے مذاکرے گھروں میں ہوا کرتے تھے گھروں گھر والوں کے سامنے جب یہ تقاضے آئیں گے جیسے کہ ہمارا اجتماع ہے تو ان کو اپنی فکروں میں جوڑنا گھروں میں ایک ماحول بنانا حضرت جی فرماتے تھے اتنی محنت کرے اجتماع سے پہلے ہاں کہ کوئی بھی بالغ مرد بھی نمازی نظر نہ آئے کوئی بھی بہن بغیر شری پردے کے نظر نہ آئے گھروں میں خزائے بن جائیں یہ مقصود ہوتے ہیں کہ مجمع اور گھیر بھار کرنا مقصود نہیں ہے ان صفات کو زندہ کرنا مقصود ہے کہ یہ چیزیں زندہ ہو جائے مسجد آباد ہو رہی ہو تعلیم کے حلقے وسیع ہوتے جا رہے ہو لوگ مشوروں میں اعمالوں میں نمازوں میں بڑھتے جا رہے ہو اجتماع کی پہلے کی محنتیں ہیں اپنے خواتین کو ان فکروں میں لے دعاؤں میں لگائے صدقے میں یاسین میں نفلوں میں طاقت قوت اللہ تو نفل اعتقافوں میں ان کی دعائیں بڑی تاثیر رکھتی ہیں قدرت نے ان کے دل کو بڑا نرم بنایا ہاں دو بول میں ان کو رونا آ جاتا ہے ان کے آنسو ٹپکیں گے اجتماع کے لیے امت کے لیے ہاں پیدا ہوگی اللہ نظاموں میں تبدیلی لا دے کہ پانچ اعمال تو اپنی ایمان کی اپنی ذات کی حفاظت کے لیے تو امت کے لیے کیا تو آگے کی قربانی ہے ہاں، حضرت یہ فرماتے تھے یہ تو اپنے لیے ہے امت کو لانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی آگے بڑھنا پڑے گا اور مومن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سے دی ہے ہاں، کہ گھوڑا چلتا ہے اپنی منزل دیکھتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا ہاں، کہ میں نے اتنے عمل کیے اتنی قربانی دی اتنا وقت لگائے وہ تو آگے کی منزل دیکھتا ہے المومنون حیرون لینون اس میں حدیث پاک نے مومن کو فراد یعنی گھولے سے تشبیح دی کوئی ہاں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا وہ اپنے ہدف کو اپنے منزل کو دیکھتا ہے ہماری منزل تو جنت ہے واللہ یدعو الى دار السلام اللہ بلاتے کہاں دیکھا دار السلام کی طرح دار السلام سے مطلب جنت ہے کون جنت میں جائے گا جو ایمان پر محنت کرتے کرتے نمازوں پر محنت کرتے کرتے نبی والے علم کے ذریعے ظاہر کو سنوارتے سنوارتے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے ہوئے نبی والے اخلاق کے ساتھ اور مرنا و جینا اللہ کے لیے بنا لے اور اللہ کے راہ میں جان و مال کی قربانی مخلص بن کے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت تک پہنچائے تبلیغ کا کام کوئی نیا نہیں ہے یہ تو نبیوں سے چلا رہا ہے شکلیں بدلتی رہی ہیں اس کی جیسے میں نے کہا اللہ والوں کے زمانے میں بیس بیس سال دس دس سال سات سات سال کی تھی ہمارے زمانے میں چار چار مہینوں کی سالانہ چلنے کی ماہانہ تین دن کی مقامی اعمال کی ہاں یہ ہے یہ تو بڑی آسان ہے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں بہت آسان اللہ نے ہمارے دور میں کر دی ہر قسم کا طبقہ لگ رہا ہے خوش نصیبی ہماری ہے اللہ ہماری جان و مال کو قبول فرما لے ابن کے میں لکھا بہترین جان مالو ہے جو ایمان پر اللہ کے اطاعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر دین کو زندہ کرنے پر لگ جائے گا ہاں۔ دین تو زندہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا ہمارا اس میں استعمال ہو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہوا الذی ارسل رسولہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ ادیان کو ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا اور یہ تو ہو کے رہے گا اور ہو رہا ہے ہاں۔ ایک زمانے میں محنت تھی تو نئے نئے لوگ یعنی کافروں کے قافلے ایمان سیکھنے میں آتے تھے ہاں۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر جو ستون ہے ان ستونوں میں عربی میں لکھا ہے کافلوں کے قافلے آتے تھے ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ہاں ایسے لوگ آتے تھے جماعت در جماعت آتی تھی مولانا عیسیٰ صاحب فرماتے تھے اے لوگوں جب محنت مخلص بن کے لوگ کرتے رہیں گے تو یوں فرماتے اپنے مسجدوں کو وسیع بناؤ لوگ تمہارے پاس دین و علم سیکھنے آئے ہیں اپنے گھروں کو وسیع بناؤ ہاں۔ نئی نئی مستورات تمہارے پاس دین سیکھنے ایمان سیکھنا ہے جب کام ہو رہا تھا تو امت کو دو نفے تھے لوگ ایمان میں آ رہے تھے نئے نئے اور پرانے لوگوں کا ایمان اور اسلام و دعوت پر جمنا آسان تھا کام چھوٹ گیا کام نے چھوڑ دیا تو لوگوں کا آنا بند ہو گیا اور اپنوں کا ایمان پر اسلام پر جمنا مشکل ہو گیا ہاں۔ تو دوست بزرگوں یہ قربانی کا کام ہے فکروں کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے پاٹہ لوگوں سے کام لیا اپنی زندگی کے اندر ان شفاق کو پیدا کر کے چلنے کا کام ہے آدمی طرح لگا کے جائے تو خود بھی دماغ معطر ہوگا اور جہاں جہاں گزرے گا وہ سب لوگوں کے دماغ کو معطر کرے گا ہاں۔ آدمی بدبو لگا کے جائے خود بھی پریشان اور ہزاروں کو اذیت اور تکلیف کا ذریعہ بنے گا ہاں۔ صفات کے ساتھ جو آدمی امت میں چلتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ اسے دیکھ کر ایمان میں داخل ہوتے ہیں کہ ہاں؟ خواجہ محدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہاں کے ہیں وہ ہندوستان کے تھوڑے ہاں ان کی تاریخ اتہاس آپ پر ہے ہاں، ایک سفر میں ہاں ننانوے نہیں ننانوے سو نہیں ننانوے ہزار نہیں ننانوے لاکھ لوگوں نے توبہ اور کلمہ پڑھا ہے ہاں کہ اپنی زندگی کو بنا کے نکلے ایسے بھی امت ہی گزرے امت میں ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلے والی مسجد چھوٹی سی مسجد ایک فکر زندہ کی ایک کام زندہ کیا ایک دسترخان بچھایا ایک صفات کی آواز لگائی دشتوں کی فضائیں بنائی اس زمانے میں چار چار مہینے کی آوازیں لگائی مولانا منظور صاحب فرما دے گش میں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں لیکن پہلے دن سے آواز چار مہینے کی لگائی ہاں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت بیان ہو رہے تھے سب جگہ یہی آواز لگ رہی ہاں۔ پوری دنیا میں ایک دسترخوان بچھا کر گئی پوری دنیا کو ایک نقل و حرکت پر ڈال کے گئی ایک فکر تھی اس فکر پر امت کو دو بارہ کھڑا کر کے اللہ نے ہر ایک میں طاقت رکھی صلاحیت رکھی قوت رکھی سمادہ لوگوں کی مثال تو سونے چاندی کے کانوں کی طرح کان ہے نکالو گے تو نکلے گا نہ نکالو گے تو اندر ہی اندر جل جائے گا ختم ہو جائے گا ہاں، جو دانا اپنے آپ کو پھاڑ کے زمین سے نکلتا ایک گیا اللہ سات بالیاں نکالتا ہے ہر بالی میں سو دانے نکالتا ہے اپنے کو مٹائے ہاں فرمایا اخلاق سے حضرت جی سے پوچھا کیا چاہتے ہو فرمایا کچھ بھی نہیں ہاں دانے نے مٹایا اللہ نے پھارا سانت پا لیا اور ہر بالے میں سو سو دانے نکالا اپنی ہستی کو مٹا دے اگر کچھ کرتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہماری عبادتیں کیا شیخ سادی فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جیسی تیری معرفت کا حق تھا ایسے میں نے ادا نہیں یا اللہ جیسے تیرے عبادت کا حق تھا ایسا حق ادا میں نے نہیں کیا ایک نبی ہے جس نے نبیوں کی امامت کی ہے اور اللہ نے آپ کو معراج میں بلایا سبحان اللہ نے اسرا بعبده روحانی اور جسمانی دونوں معراج کرائی اور اتنا قریب کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہہ دیا آپ یہاں رک جاؤ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے میرا محبوب میرے قریب آ رہا ہے پردے ہٹا دیے گئے ہاں، اتنا قریب آپ کو کیا قربانیاں دی اللہ نے اتنا قرب بھی دیا اور اتنا نزدیک کیا اپنے آپ کو مٹایا اللہ نے اتنا بلند کیا من اللہ اللہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے حدیث میں آتا ہے آدمی حق پر ہے اور بدلہ اتارنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی معاف کر دے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ترمیزی میں ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا جنت کے بیچ و بیچ جو بنگلہ تجھے پسند ہے میں دلاتا ہاں کہ معاف کرنا اخلاق نہ سکھائے صحابہ کو کتنی عذیت تکلیفیں دی اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور کیا چھوڑ دیا سنی ہجری آن میں فتح مکہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ایک صحابی کو جھنڈا دیا ہاں، اور امیر بنایا اس جماعت کا جاتے جاتے ان کی زبان سے جملے نکلے جیسے مکہ قریب آ رہا ہے الیوم یوم الملہما آج بدلے کا دن ہے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی آپ نے جھنڈا دے لیا دوسرے کو دیا اور کہا یوں کہو الیوم یوم المرحمہ آج تو معافی کا دن ہے معاف کرنے کا دن ہے کہ لوگوں سے سے سے سے درگزر درگزر کرو کرو کرو کرو کرو معاف معاف اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ آپ آپ صلی علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ كُنْتَ الْقَلْبِ مِنْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان ان ان کو کے استغفار اور مشورہ کرو ہاں ایک مثال کوئی ستر سال کا اسی سال کا ہے ایک ایر دیکھا سارے قربانی بھلا کر اسی ایر کو لے کر بیٹھ گیا ہاں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام نے کہا ایر دیکھو چادر ڈالو اور بھی دیکھو اس کو اجاگر کر راستے میں کوئی بہن آدمی نظر آئے تو ہم کیا کریں گے چادر ڈالیں گے اس پر ہاں فرمایا جس نے کسی کا عیب دیکھا چادر ڈالی اللہ قیامت میں ستار اپنی ستاری کی صفت اور مظہر دکھا کر اس کے تمام عیوب کو چھپا دے گا ہاں۔ مسلمان کون ہے إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار مسدلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت اس سارا نظام المؤمن کے صدقے میں اللہ چل رہا ہے مومن ہے تو خوش بھی نہیں ہاں چاند اور سورج میں نور کر کے انہیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ ہمیں تمہارا کوئی ضرورت نہیں مومن دنیا میں نہ رہا مومن کی عزت پر ہاتھ مارنا ہے تو حرام ہے فرمایا کہ اتنا بھاری ہونا ہے جتنا کہ بیت اللہ کو گرا دینے کے گنا ہے یہ مومن کی شان بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ہاں، یہ صحابہ تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے مسلم شریف کی روایت ہاں آپ میرے صحابہ ہیں اور میرے بھائیوں کے لیے سات مرتبہ خوشخبری اللہ کے نبی آپ کے کون بھائی فرمایا میرے پیچھے مجھے دیکھے بغیر کہ مجھ پر جو ایمان لائے یہ امت ہے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا بھائی کہاں میں اور سات مرتبہ بشارت دی یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ایک قول قول میں میں دو اور مبارک شہید کر کے امت بنی ہے ہاں۔ تعریف کے موقع پر آپ کے جسم سے خون بہا ہے اور نبی کا خون زمین پہ گرتا ہے آسمان پہ اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے ہاں، قربانی کے بعد امت بنی ہے بڑی قربانیاں صحابہ نے صحابیات امت کو بنانے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا باقی مسلح نماز قائم کرو واد الزکا زکات دو واتسم اور آپس میں مل جل کے رہو واتسم باللہ اور مضبوطی سے دین کو پکڑے رہو الگ الگ نہ ہو جاؤ ہاں

دوسری ابواب اللہ کی طرف متوجہ ہے حالات تو عدلتے بدلتے ہیں کبھی جسمانی کبھی گھریلو کبھی کاروباری ہاں تو فرما ایسے موقع پر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کر آپ کو اللہ نے معراج میں بلا کر نماز کا تحفہ دیا علماء لکھتے ہیں سارے احکام دنیا میں آتے رہے لیکن نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں دیا اس سلاد الحاجت بتائی کوئی غلطی ہو گئی سلاد التوبہ بتائی نعمت آ گئی سلاد الشکر بتائی ہاں۔ حادثہ صحابہ سجدے میں گر جاتے ہاں۔ کوئی خوشی آئی تو سجدے کا خوشی کا سجدہ کرتے ہیں دوستو بزرگوں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر دعا کی صفت پیدا کرنا ہاں، یہ تصویات جو جو ہے موقع محل کی دعائیں ہیں اسی لیے کہ اس سے جان پیدا ہوتی ہے روحانیت پیدا ہوتی ہے اور خوشی کمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کی روشنی میں خوشی اور کمی کو گزارنا محلے والوں کے گھر والوں کے ملک والوں کے رسم و رواجات کو چھوڑ دینا خوشی زندگی کا ایک پہلو ہے غمی زندگی کا ایک پہلو ہے یہ ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واسطہ پڑا آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ہو رہے ہیں ہاں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو منا کر اور آپ رو رہے ہیں ہاں کہا میں آنسو گرانے سے منع نہیں کرتا دل تو میں بھی رکھتا ہوں ہاں، نوحہ کرنے سے کپڑے پھاڑنے سے ہاں، زور زور سے چلانے سے مانا ہے خوشی غمی ہر زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ایک پہلو لگے ہوئے اپنے معاملات میں معاشرت میں اخلاقیات میں گھریلو زندگی میں ہر ایک کے ساتھ اس طرح رہنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا علماء نے لکھا نرمی سے وہ کام ہوتے جو سختی سے جلدی نہیں ہوتے نرمی کا پہلو رکھنا پیار محبت سے سمجھانا ہاں۔ گھر والوں کو پیار سے محبت سے اللہ کے حکام پر کھڑا کرنا دین پر کھڑا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کام میں اخلاص کا خوب اہتمام کرنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ فرما دیں میرا جینا میرا مرنا میری جانی مالی تمام قربانیاں حج اور قربانی سب ایک اللہ کے لیے ہاں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے ذرا برابر بھی اس میں ریاکاری نہ ہو نام و نمود نہ ہو ہاں۔ ہاں، کہ میں میں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا کہ میں اللہ کو پسند نہیں ہیں ہاں فرماتے اللہ تعالیٰ کہ میں یعنی اللہ کے ذات ہیں میں لوگوں میں پہچانا جاؤں میں سے چھپا ہوا خزانہ تھا اس کے لیے میں نے نبیوں کو بھیجا نبیوں نے لوگوں میں میرا تعارف کرایا ہاں۔ ہم نے یہ کیا یہ ہے سر علماء نے لکھا ہے جو بکرا میں میں کرتا ہے وہی جلدی جاتا ہے ہاں ہم نے کیا ہے اللہ کی توفیق سے ہوا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حیال الصلاح اور حیال الفلاح میں مسجد میں ہے تو کیا کہا لا حول کہو لا حول ولا قوت الا باللہ ہاں، کہ ہم اپنی طاقت سے مسجد میں نہیں آئے اپنی قوت سے گناہوں سے نہیں بچے ایک آقا اور ایک نوکر جا رہے تھے بچے لے کے تو آقا سے کہا نوکر نے کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز کے لیے اذان ہو گئی اب بہت دیر ہوئی تو آقا گیا کرے نکل کیوں آتا نہیں کہا تجھے جو اندر نہیں آنے دیتا ہوں مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا یہ توفیق ہوتے ہو بھی مسلمان تھا ہاں کہ اللہ جیسے توفیق دیتے وہی ناماروں میں لگتے ہیں مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں ہر چیز کے ملنے کی جگہ اور کارخانے دنیا میں ہاں۔ جوتا جوتے کے کارخانے میں ملے گا کپڑا کپڑا کے کارخانے میں ملے گا شکر شکر کے گودام میں ملے گی نبی والا علم علماء کے پاس ملے گا ہاں۔ کہ نبی والے علم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے ہم بن جائیں علماء سے خدماء سے ہمارا تعلق مضبوط رہے تاکہ ہمارے کام میں علم میں معاملات معاشرت میں ہماری رہبری ہوتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوست بزرگوں ان تمام صفات کو زندگی میں لانے کے لیے راہ خدا کی نقل و حرکت ہے قربانی ہے زندگی میں بار بار چار چار مہینے لگانا اس کے لئے ماشاءاللہ بہت بڑا ہمارا میدانی اجتماع سنجیلی میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہر حلقوں میں مسجدوں میں رشتوں میں ملاقاتوں میں ایک آواز لگائی جا رہا ہے چار چار مہینوں کی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شہاد میں تھے دو صحابہ میں آپس کے دوتوں میں میں ہو گئی ہاں۔ دونوں طرف سے اپنے لوگ آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سلجھایا اور کہا اس جگہ کو چھوڑو اور جلدی نقل و حرکت کرو ہاں فتنوں سے بچاؤ اور فتنوں کو دبانے کا راستہ نقل و حرکت ہے ہاں مدینے میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کیسا ماحول بنا اطراف میں ہاں، نئے نئے لوگ تھے مسلمہ ابن کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں نئے نئے لوگ تھے کسی نے زکات کا انکار کیا کسی نے اس کا انکار کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جم کر جماعتیں بنا کر پورے علاقے میں پھیلا دی ہاں، ارتداد کے ختم کرنے کا فتنوں کو دور کرنے کا بے دینی کو محو کرنے کا ذریعہ نقل و حرکت ہاں یہ پہلے دن کا سبق ہے گشتوں کے ذریعے باہر کی محنت کے ذریعے مقام اعمال کے ذریعے آدمی چلتا رہے اپنی ایک فکر اس کی باقی رہے گی ہاں، ایک سوچ پہ آدمی رہے گا آدمی اعمال پر باقی رہے گا ہاں، اتنی ٹھنڈی میں پینتالیس دن کا سفر اللہ والے کر رہے ہمارے سامنے ان کی زندگیاں ہیں ان کے تقاضے چلا نہیں جاتا اٹھا نہیں جاتا بیٹھا نہیں جاتا ایک درد اور غم بنا کے امت کے لیے چل رہے ہاں تو دوست بزرگو اتنا بڑا ہمارا اجتماع ہے ہمارے ضلع کا یہ ہمارا اجتماع ہے میرا اجتماع ہے ہر ساتھی کو سمجھے ہاں ہمارا کہیں گے تو اکبر ہو ہو جاتا ہے ہمیں فکر کریں دعاؤں کا اہتمام کریں جیسے بار بار فکر مشکروں میں دلائی جاتی ہے اس ترتیب سے اپنی مسجدوں میں محنتیں شروع کریں سو گھر ہے دو سو گھر ہے جیسے ایک دیہات ہے ہاں ہمارے ہر مسجد کے اطراف میں اتنے اتنے مکانات ہیں اور ہر قسم کے لوگ آباد ہیں محنت کریں گے جماعت نے جماعتیں بننا آسان ہے ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے محنت کرے اس کے لیے دوستوں بزرگوں اتنا بڑا اجتماع ہے چار چار مہینے کی جماعتیں ماشاءاللہ بن رہی ہیں کہ ہمت کر کے بتاؤ چار مہینے کے لیے اپنی ذات سے کون تیار ہے